بج چھکنی عرب میں قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا قبیلے ثقیب لات کو پوچھتا عربوں میں بتوں کی کوئی شمار نہ تھی ایک گھر میں دس آدمی اور ہر آدمی کا معبود الگ الگ جس پتھر کے ٹکڑے اور لکڑی کے تختے کو چاہا ادھر ادھر سے چھیل چھال کر گھڑ کر خدا بنا لیا مگر لات تمام قبیلوں کا مشترکہ خدا تھا حبل اور عزا کی حیثیت تھی لات کی ثقیف کا وقت جب مدینے سے واپس چلا گیا تو حضرت خالد بن ولید چند صحابہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے اور لات کو گرانا شروع کیا آس پاس ہر جگہ بجلی کی طرح قبر پھیل گئی کہ لات کو ڈھایا جا رہا ہے لات ان کا صدیوں سے معبود رہا اس کی محبت ان میں سے باس کے دل میں اب تک رچی ہوئی تھی تماشائیوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے مرد ہی نہیں پردہ نشین عورتیں تک گھروں سے نکل آئیں ایمان نے ابھی پوری طرح جن نہ پکڑی کوئی کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ لات کو جو گرائے گا وہ خود ہلاک ہو جائے گا کسی قوم کے خدا کو یوں ہی چپ چاپ آفیت کے ساتھ ہنسی خوشی توڑ دینا کوئی دل لگی نہیں سب کی نگاہیں لات پر جمی ہوئی تھی حضرت مغیرہ بن شیبا بھی خالد کے ساتھ تھے انہوں نے کمان چلے پر چڑھائی اور لات کو خوب تاک کر تیر جو مارا تو اپنے زور میں خود ہی زمین پر گر گئے بعض لوگوں کی خوشی کے مارے چیخ نکل گئی کہ ہمارے خدا نے مغیرہ کو ٹکرا دیا مغیرہ کو اس پر تیش آ گیا نہایت تیز لہجے میں بولے اے اہل سقیف تم تو بڑے ہی بے وقوف اور کم سمجھ نکلے یہ پتھر کا زلیل ٹکڑا بڑا کیا کر سکتا ہے ایوہ الناس خدا واحد کی بندگی کرو اور اس کی پناہ تلاش کرو حضرت مغیرہ نے پہلے اس جھوٹے خدا کو توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیا پھر تمام مسلمان مابت کی دیواروں پر چڑھ گئے اور آن کی آن میں ساری عمارت ڈھا دی بلکہ اس کی بنیادیں تک کھوٹ ڈالی مقصد یہ تھا کہ ثقیف والوں کے دلوں میں لات کی جو عظمت ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے دور ہو جائے اور وہ اپنے معبود کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ دن ہے اور آج کا دن ثقیف میں کسی ایک کی پیشانی بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جکی لات کو یوں ہی صحیح سلامت چھوڑ دیا جاتا تو گمراہی کی طرف لوٹ آنے کا ہر وقت امکان تھا علالت پر اسلام میں خدا پرستی کے سوا کسی دوسری پرستش کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو بار بار خدا کا بندہ کہتے تاکہ جانسار امتی جوش عقیدت میں حضور کو دوسری گمراہ قوموں کی طرح خدا کا شریک اور اوتار نہ سمجھ لیں طلب برکت استغاشہ فریاد رسید اور استمداد خدا کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہیں مصیبتوں کا دور کرنا غموں کو مٹانا صحت و عافیت دینا غرض اس قسم کی تمام صفات اور ان امور کی تکمیل صرف اللہ تعالی کی ذات کو زیبار سزاوار ہے اسلام میں قبروں پر جانے کی جو اجازت دی گئی ہے اس کا یہی فلسفہ اور غرض و غایت ہے کہ جانے والے اہل قبور کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں اور ساتھ ہی ساتھ در سے عبرت بھی لیں کہ یہ جو آج سینکڑوں منو مٹی کے نیچے سو رہے ہیں کل چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے تھے مگر جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کو ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہ مل سکی ہمارے ساتھ بھی ایک دن یہی معاملہ ہونے والا ہے دنیا کی زندگی اور مال و دولت کو ٹھہراؤ نہیں یہ چلتی پھرتی دھوپ چھاؤں کی مانند ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہاں سدا رہنا ہے بس وہیں کے لیے آدمی کو کچھ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان بقی میں مردوں کے لیے دعائے خیر فرمانے کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے ایک دن حسب معمول بقی تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس ہوئے تو طبیعت بھاری بھاری سی تھی چند دن کے بعد میں اس قدر شدت ہو گئی کہ ابو سعید قدری کا بیان ہے رسول اللہ کے سر مبارک سے جو رومال باندھا گیا تھا میں اسے چھوتا تو میرا ہاتھ گرمی کی شدت سے تاب نہ لا سکتا حکم الہی کے سامنے ہر کوئی مجبور ہے نبی اور پیغمبر بھی مشیت الہی کے آگے دم نہیں مار سکتے وہ تو عوام سے بہت زیادہ خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں جس ذات اقدس کی دعاؤں نے بیماروں کو شفا بخشی تھی آج وہ خود بیمار تھی مگر علالت کے زمانے میں بھی گیارہ دن تک حضور نماز کی امامت فرماتے رہے ایک دن عشاء کے وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لے جانے لگے تو غش آ گیا تین بار یہی صورت پیش آئی آخر کار حضور نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا صفیں درست ہوئی تکبیر کہی گئی حضرت ابو بکر نے مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا اور نیت باندھ لی صحابہ کرام آج مقتدی تھے اور صدیق اکبر مقتدا یہ بہت بڑا شرف تھا نقطہ رس طبیعتوں نے اسی وقت اس بھید کو پا لیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد امت کی پیشوائی کا منصب سب سے پہلے ابو بکر کو ملے گا کبھی کبھی حال کے آئینے میں مستقبل کے واقعات بھی جھلکنے لگتے ہیں صحابہ کرام سے ضبط نہ ہو سکا آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور بعض تو آواز کے ساتھ رونے لگے حضور نے رونے کی آواز سنی تو مسجد میں تشریف لے گئے اور ابو بکر کے برابر بیٹھ کر نماز پڑھائی سے پانچ دن قبل حضور نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے قوم گزری ہے جس کے لوگوں نے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تم ایسا کام نہ کرنا خدا ان یہودیوں اور نصرانیوں پر لانت کرے جنہوں نے انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا اس کے بعد ارشاد ہوا اے خدا میری قبر کو میرے بعد بت نہ بننے دیجیو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا دیکھو میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں میں تبلیغ کر چکا خدایا تو اس کا گواہ رہ خدایا تو اس کا گواہ رہے آخری ساتیں ثقافت کو محمد الرسول اللہ کے دست عطا پر ناز تھا ادھر مال آیا اور ادھر فقرا اور حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیا ایسے سقید آتا کہ یہاں اللہ کے نام کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا یہ دنیاوی زندگی کی آخری رات ہے مگر رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے بیماری کے گھر میں اندھیری رات اور بھی شاہ گزرتی ہے حضرت عائشہ نے ایک عورت سے تیل ادھار مانگ کر چراغ جلایا صبح کا وقت تھا جھٹ پٹا سا تھا اندھیرا اور اجالا ملا جلا سا صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے حضور نے حجر مبارک کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ کو نماز میں مصروف اور مستغرق پا کر لبھائے مبارک متبسم ہو گئے رحمت اللہ عالمین کا اس دنیا ناپائیدار میں آخری تبسم تھا سپیدی سہر نے رسول اللہ کی مسکراہٹ کو ادب کے ساتھ سلام کیا اور دبی زبان سے درود بھیجا مرض کی بہت زیادہ شدت تھی حضور پیالے میں ہاتھ ڈال کر بار بار پانی کا ہاتھ چہرے مبارک پر پھیر لیتے حضرت سیدہ فاطمہ سے مقدس اور شفیق باپ کی بے چینی دیکھی نہ گئی بے اختیار رو پڑی حضور نے اپنے ہاتھ سے سیدہ کے آنسوں کو پہنچا اس کے بعد چہیتے نواسوں کو بلایا حسن و حسین بھی نانا کی بے قراری کو دیکھ کر رو دیے حضور نے جنت کے ان دونوں گلدستوں کو چوما اور ان کی عزت و احترام کے لیے وسیعت فرمائی پھر حضرت علی کی طلبی کے لیے حکم ہوا علی آئے پریشان افسردار مغموم حضور پر نقاہت سر مبارک کو علی نے گود میں لے لیا حضرت علی کو نصیحت فرمائی گئی علی حجر نبوی سے باہر چلے گئے تو حضرت عائشہ نے سر اقدس کو اپنے زانوں پر رکھ لیا ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان اتنے میں مسواک لیے ہوئے آ گئے مسواک نرم اور تازہ تھی آپ نے اس حالت میں مسواک فرمائی اور زبان حق ترجمہ گویا ہوئی نماز نماز اور لونڈی اور غلام کے حقوق اصلا وما ملکت ایمانکم اس کے بعد آخری الفاظ اللہ العلیٰ بس پھر کوئی آواز نہ آئی زانو عائشہ پر سر مبارک سکون کے ساتھ رکھا تھا نورانی چہرہ آج اور زیادہ سفید ہو گیا جیسے حضور سچ مچ سو رہے ہیں چاشت کا وقت تھا دو شمبے کا دن ہجرت نبوی کا گیارہواں سال سن شریف ترسٹھ سال اور چار دن جس نے دنیا میں بھیجا تھا اسی نے بلا لیا روح مبارک عالم قدس میں رفیق العلی سے جا ملی نام اللہ کا ازواج متحرات اہل بیت اور صحابہ پر غم و علم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کسی کسی صحابی کا تو یہ عالم تھا کہ رسول اللہ کی وفات کی قبر سن کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے جیسے ان کے بدن میں جان ہی نہیں شدت غم نے نامی جسم کو تھوڑی دیر کے لیے کی طرح جامد بنا دیا در دیوار زبان حال سے الفراق کہہ رہے تھے حضرت سیدہ فاطمہ کا نازک اور معصوم دل شیر کی زبان میں چیخ اٹھا مجھ پر ایسی مصیبتیں آ کر پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو رات بن جاتا حضرت عمر پر عجیب جذب کی کیفیت تاری ہو گئی ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بولے کہ کسی کی زبان سے اگر یہ نکلا کہ محمد وفات پا گئے تو کہنے والے کا سر اڑا دوں گا عجیب سراسیم کی کالم تھا حضرت صدیق اکبر نبوت میں گئے پیشانی مبارک کو عقیدت کے ہوٹوں سے چما اور مسجد میں آ کر خطبہ ارشاد فرمایا جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صبح سن لے کہ وہ انتقال فرما گئے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ دائم و قائم اور حی و قیوم ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد بھی تو ایک رسول ہے ان سے قبل بہت سے رسول اور پیغمبر گزر چکے ہیں وہ اگر وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اگر کوئی شخص پھر جائے تو وہ اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہ شکر گزاروں کو جزا عطا فرمائے گا زندہ پیام عام طور پر دستور ہے اور دستور کیا ہے یہی ہوتا ہے اور ہوا کرتا ہے کہ ناول کے ہیرو کے مر جانے کے بعد ناول نگار کا قلم بھی رک جاتا ہے اور ناول کو ختم کر دیا جاتا ہے اختتام اینڈ جب ہیرو کی زندگی ہی ختم ہو گئی تو اس سے متعلق ناول کس طرح جاری رہ سکتا ہے اسے بھی ختم ہو جانا چاہیے ہر آغاز کو اسی اختتام کے قرینے سے سابقہ پڑتا ہے مگر در یتیم کے ہیرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وفات کو دوسروں کے مرنے جینے پر ہرگز قیاس نہ کیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیام اس و حسنا کردار اور زندگی کا ایک ایک قرینہ اسی طرح زندہ ہے جس طرح وہ مکہ مدینہ طائف و بدر و قندق اور قیبر و تبوک میں زندہ قابل عمل لائق تقلید اور جاری و نافذ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام اور حیات کو زوال و فنا سے محفوظ کر دیا گیا ہے ستاروں کے چراغ اور ماں آفتاب کی قندلیں بجھ سکتی ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے جس چراغ کو لے کر آئے تھے وہ بجھ نہیں سکتا سینکڑوں سلیبی ماری کے اور دیگر مارکے بھی اس کو نہیں بجا سکتے لوگوں نے کوشش کر کے بھی دیکھ لی مگر ناکامی ہوئی یہ چراغ تو آندھیوں کی گود میں سدا جلا کیا ہے مخالفتیں اس کا کچھ بگاڑ نہ سکی اللہ سے کون لڑ سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیام کی مخالفت در حقیقت خدا کے مقابلے میں دعوت مبارزت اور اعلان جنگ ہے تلوار ہی نہیں قلم کتاب اور زبانوں نے بھی محمد الرسول اللہ کے پیام کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا شیطان جھوٹے اور فریبی نبیوں کے بھیس میں آئے مگر دروغ کو فروغ نہ ہو سکا جھوٹ کھل کر رہا اہل بصیرت اور نظر کی آنکھوں میں قاک نہ جھونکی جا سکی نادان بدبخت اور سیاہ باطن البتہ اس دھوکے میں آ گئے ان کو آ جانا ہی چاہیے تھا شیطان کو اس دنیا میں اپنا مشن چلانے کے لیے کچھ ہم نوا اور جی حضور بھی تو چاہیے چراغ مستفی سے شرار کی آویزش اور ستیزہ کاری جاری رہے گی اس میں قدرت کی زبردست مسلحت پوشیدہ ہے مگر اہل حق کفر و باطل کی چھیڑ چھاڑ سے دل گرفتار پریشان نہیں ہوا کرتے ان پتنوں اور شورشوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اور محکم اور ان کا جذب عمل زیادہ فعال ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام زندہ ہے کام زندہ ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ زندہ ہے مقدس زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ اور پائندہ ہے پھر وفات اور اختتام کیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح نبی ہیں جس طرح آج سے چودہ سو برس پہلے تھے تمام صالح قیادتوں اور نیک سیادتوں کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو قیادت اور مرکز حق و صداقت سے مٹی ہوئی ہے وہ گمراہی اور ضلالت ہے چاہے قوم میں وہ ایک لاکھ عطا ترک کمال ہی کیوں نہ پیدا کر دے ادی نے دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خدا کے بندے بشر اور انسان تھے اور یہی ابدیت حضور کے کمال کی دلیل ہے مگر کیسے بندے جس کو جنت کی بشارت دے دی اس پر جنت واجب ہو گئی غزوہ قندق میں جب بھاری پتھر کو حضور نے کدال سے توڑا ہے تو کدال کی ضرب کی روشنی میں شام مصر ایران کے وہ علاقے دیکھ لیے تھے جن پر آگے چل کر پرچم اسلام لہرانے والا تھا حاتم تائی کو کون نہیں جانتا ثقافت اور داد و دہش نے اس کے سر پر شہرت دوام کا تاج رکھ دیا اس حاتم تائی کے بیٹے تھے ادی قبیل طے کے نامور سردار ادی بن حاتم کو بھی اسلام کا شرف اور ایمان کی سعادت حاصل ہوئی حضور نے بن حاتم سے فرمایا تھا وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب تو سن لے گا کہ قادسیہ سے ایک عورت تنہ تنہا چلے گی اور مکہ کا حج کرے گی اور اسے کسی قسم کا خوف اور ڈر نہ ہوگا اور زیبابل کا سفید محل بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح ہوگا ادی نے اس پیش گوئی کے ایک ایک حرف کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیا نو شیروان کے قصر و ایوان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگئے اور قادسیہ سے ایک عورت اکیلی مکہ حج کرنے کے لیے آتی ہوئی بھی دیکھ لی محمد خدا کے رسول اور بندے بھی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قیر کثیر یہ بھی ہوا کہ گھر میں کئی کئی دن سے چولہا گرم نہیں ہوا فاقے پر فاقہ ہو رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ تھوڑے سے کھانے پر حضور نے دست مبارک پھیر دیا اور ایک جماعت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا پھر بھی کھانا بچ رہا پانی کی ذرا سی چھاگل میں دست قیر آثار ڈال دیا تو انگلیوں سے پانی کے فوارے چھٹنے لگے اور پورا قافلہ سیراب ہو گیا جبر اختیار مشیت تکوینی میں سموئے ہوئے یہ نقطہ اس سے زیادہ فاش نہیں کیا جا سکتا جو سمجھ لے گا اس کو مبارکباد جو نہ سمجھے اس سے کوئی باس پرس نہیں مگر ہاں متشقین اور مذہب زبین کو بد توفیقی کی قبر بد سب کے رسول کسی مبالغے کے بغیر پوری دیانت اور کمال ذمہ داری کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی برابر جامع شخصیت تاریخ سیر میں نظر نہیں آتی کسی کے یہاں رحم رحم اور افو ہی افو ہے کوئی غلبہ اور غذب کا مظہر ہے کسی کی زندگی میں دنیا کی فرما روائی کی جگمگاہٹیں ہیں اور کہیں فقر و پاکا اور ترک دنیا کی سادہ کاریاں ہیں اور یہی نہیں کوئی صرف کل دانیوں کو ہدایت کا پیام دیتا ہے کسی کے مقاتب بنی اسرائیل ہیں کسی کو بالبک اور نینوا کے بھٹکے ہوں کی رہبری مقصود ہے کوئی چین کے حدود مملکت سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا کسی کا پیام صرف ایران کے گرد و بیش میں گونج کر رہ گیا کسی کی بانسری گوکل بندارہ بن کے حوالی کو نغمہ زار بناتی رہی مگر محمد عربی کا پیام ملکوں اور خطوں میں محدود نہ رہ سکا صلی اللہ علیہ وسلم الکاہل کے ساحل بحر و ہند و روم کے جزائر دجلہ و فرات کے کنارے سندھ کا ریگستان کوہ بستون کی وادیاں لبنان اور البرس کے ٹیلے نیل کی ترائی پر نیس کی چوٹیاں فارس کے آتش کرے بھارت ورش کے پترستان کلیساؤں کے مینارے اور بت کانوں کے در و دیوار اس پیام سے گونج اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام نے قوموں کی تقدیریں بدل دیں گورے کالے ابیز و احمر اور اسق و اسفر چھوٹے بڑے جاہل عالم مرد عورت غریب اور امیر سبھی نے بقدر ذوق قصب فیض کیا اسی پیام کی بدولت غلام یکائے کی پستیوں سے اچھل کر فرما روائی اور قیادت کے شے نشینوں پر جا بیٹھے یہ انقلاب چہروں اور صورتوں کا نہیں فکر و نظر اور ضمیر و باطن کا انقلاب تھا اس نے چوروں اور لٹیروں کو انتہائی دیانت دار اور امن پسند بنا دیا فاسقوں اور بدکاروں میں نیکی اور پاکیزگی کی غیر فانی روح پیدا کر دی اس انقلاب نے صالح تمدن اور پاکیزہ تہذیب کی بنیاد ڈالی اور نہ صرف بنیاد بلکہ پوری عمارت کھڑی کر دی جس کی ایک ایک اینٹ حسن تناسب اور صنعت تعمیر کا شاہکار ہے جھلکیاں عبادت اور بندگی کا وہ عالم کہ رات رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہتے پائے مبارک ورم آلود ہو گئے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اتنی مشقت کاہے کو گوارہ فرماتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا صحابہ کی اس گزارش پر جواب میں ارشاد ہوا کیا میں شکر گزار نہ بنوں شجاعت اور بہادری کی یہ کیفیت کہ قریز جنگوں میں جب اچھے اچھوں کے پیر اکھڑ جاتے تو اس طرح ثابت قدم رہتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اطمینان سکون بے خوفی اور خدا کی یاد فاتح قیبر شیر خدا حضرت علی کا بیان ہے کہ جنگ جب بہت زیادہ شدید ہو جاتی تو ہم رسول اللہ کی پناہ ڈھونڈتے تھے غزل میں صحابہ کرام متزلزل ہو گئے عام سراسیمگی اور گھبراہٹ تاری تھی مگر رسول اللہ کوہ وقار بن کر اپنی جگہ قائم تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے مدینے میں شور مچا کہ لٹیرے آن پہنچے سارے شہر میں کل بلی مچ گئی ماں نے اپنے بچوں کو کلیجوں سے چمٹا لیا ہر شخص گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کیا آنے والی ہے ڈاکو پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہوں گے نہ جانے کس کس کی بیوی بیوہ اور کس کے بچے کو یتیم ہونا پڑے لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں کہ نہ کریں حضور نے تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر پہنچے اور پورا چکر لگا کر واپس ہوئے اور تسکین دیتے ہوئے فرمایا لوگو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے توازوں کا یہ عالم کہ حضور کسی کسی کے یہاں تشریف لے جاتے اونچی جگہ اور ممتاز مقام پر بیٹھنے کی ہرگز کوشش نہ فرماتے عام آدمیوں کے ساتھ انہی کے برابر بیٹھ جاتے شیما حضور کی رضائی بہن تھی حوازن کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو ان میں شیما بھی تھی ان کو دیکھ کر حضور نے اپنی چادر بچھا دی شیما کے قدم اور محمد رسول اللہ کی مقدس چادر حیرت مگر اس میں حیرت کی کیا بات ہے رحمت اللہ عالمین کا دریائے جد و کرم اس طرح جوش میں آتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے فرت عقیدت سے حضور کے دست مبارک کو چومنا چاہا حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ارشاد فرمایا یہ اجمیوں کا کام ہے حبش کے بادشاہ نجاشی نے اپنے کچھ سفرا حضور کی خدمت میں بھیجے رسول اللہ نے بنف سے نفیس ان لوگوں کی مہمانداری فرمائی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں یہ کام تو ہمیں کرنے دیجئے حضور نے فرمایا کہ انہوں نے میرے صحابہ کی آؤ بگت اور عزت کی تھی میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں سیر چشمی اور اعلیٰ یہ شان کہ اپنے آل پر صدقہ حرام کر دیا حضور نے عام اعلان فرما دیا کہ جو کوئی مسلمان مر جائے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا اور اس کے مال و باپ کے وارث اس کے عزیز و قارب ہوں گے چہیتی اور پیاری بیٹی فاطمہ کے سر پر ثابت اوڑھنی بھی نہ تھی اور عوام میں حضور مال و دولت تقسیم فرما رہے تھے بارہ ایسا ہوا کہ سائل نے سوال کیا اور حضور نے بکری کا دودھ دھویا آٹا سائل کو بخش دیا اور حرم رسول میں وہ دن سے گزرا سائل کو ناکام نہ پھیرا بخش دیا جو کچھ گھر میں تھا بھوکا رہنے کی عادت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کسی کو مال و جنس دیتے تو خوب نیچا تولتے اور کسی سے لیتے تو اس کا لحاظ نہ فرماتے وہ اونچا تول بھی لیتا تو جبین سعادت آثار سے ناخوشی ظاہر نہ ہوتی مال و دولت کبھی جمع نہیں کیا جو کچھ آتا حاجت مندوں میں کھڑے کھڑے تقسیم فرما دیتے ایک ضرورت مند نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا حضور نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تم میرے نام پر کسی سے قرض لے لو میں تمہارا قرض اتار دوں گا حضرت عمر فاروق وہاں بیٹھے ہوئے تھے بولے خدا نے آپ کو اپنی قدرت اور استطاعت سے بڑھ کر کام کرنے کی تکلیف نہیں دی اس پر حضور خاموش ہو گئے ایک انصاریت شناس وہاں بیٹھا تھا بول اٹھا یا رسول اللہ خوب دیجئے رب العرش مالک ہے پھر تنگ دستی کا کیا خوف انصاری کے جواب پر حضور کو ہنسی آ گئی اور چہر اقدس پر بکھر بکھر گئی پھر فرمایا ہاں مجھے یہی حکم ملا ہے مدینہ میں ایک یہودی تھا دل کا صاف اور نیت کا نیک اسلام کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکا تھا مگر ابھی اس مس کو کندن بننے میں ایک انچ کی کسر باقی رہ گئی تھی یہودی نے اپنے مذہبی صحیفوں میں پڑھا تھا کہ انبیاء بہت عالی ضرف اور بردبار ہوتے ہیں اس کا وہ امتحان چاہتا تھا اس نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ کو کھجوریں قرض کے طور پر دے دی اور قرض ادا کرنے کا جو دن مقرر ہوا تھا اس سے پہلے آدم کا اور حضور کی چادر مبارک کو زور سے جھٹکا دے کر بولا محمد تو ہمارا قرض کیوں نہیں دیتا خدا کی قسم تم عبد المطلب کے گھر آنے والے بڑے لیوٹ واقع ہوئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا بہت ہی تم لہجے میں یہودی سے بولے او دشمن خدا تو نے رسول خدا کو جو کچھ کہا ہے اگر حضور کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا حضور نے عمر پر تبسم آمیز نگاہ ڈالی اور نہایت نرم لہجے میں فرمایا عمر تمہیں تو مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا جاؤ اس کا قرض نپٹا دو اور تم نے جو اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے اس کے عوض بھی سا اور زیادہ دینا یہودی پوری طرح کھل کر واضح ہو چکا غور و فکر کی اب ضرورت ہی نہ رہی وہ اسی وقت ایمان لے آیا اور قوم مغزوب کے دائرے سے نکل کر اہل انعمت علیہم میں شامل ہو گیا رسول اللہ اپنا کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرتے کپڑے دھو لیتے جوتا گانٹ لیتے جانوروں کو چارہ ڈالتے نوکر کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے چھوٹے بڑے سب کو سلام میں سبقت فرماتے لوگوں کے سلام کے منتظر نہ رہتے لباس انتہائی سادہ اور کھانا موٹا جھوٹا جو سامنے آ گیا خوشی اور رقبت کے ساتھ کھا لیا حضرت انس بن مالک کئی سال خدمت اقدس میں رہے مگر حضور نے کسی کام پر ان کو کبھی سخت سست نہیں کہا اپنی ذات کے لیے کسی سے نہ انتقام لیتے نہ جھگڑتے اور نہ کسی کی خلاف طبیعت بات کا برا مانتے ہاں دین کے معاملے میں جلال آ جاتا یہودی کا ایک لڑکا حضور کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا تو خود اس کے گھر پیدل چل کر عیادت فرمائی بلا وجہ گفتگو نہ فرماتے زیادہ خاموش رہتے ضرورت کے وقت نفق وہی آثار کو جمبش ہوتی باتیں اس قدر مربوط اور ٹھہر ٹھہر کر کرتے کہ کوئی گننا چاہتا تو ایک ایک لفظ کو گن سکتا کسی شخص کو نصیحت کرنی ہوتی تو مجمع عام میں اس کا نام نہ لیتے بلکہ اس طرح فرماتے آج کل لوگ ایسا ویسا کرنے لگے ہیں جب کوئی شخص اپنی قطع پر نادم ہو کر معافی چاہنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تو شرم حیا کے مارے گردن جھکا لیتے یوہانا نے حضور کے مکے میں فاتحانہ داخلے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی اس کے لباس پر شہنشاہوں کا شہنشاہ اور خداوندوں کا خداوند لکھا ہوگا صاحب مکاشفات سینکڑوں برس پہلے حضور کے پیچھے فوجوں کا ادب وقار کے ساتھ چلنا اپنی چشم فراست سے دیکھ چکے تھے تو یہانا کا یہی شہنشاہوں کا شہنشاہ جب مکہ میں داخل ہوا تو سر مبارک کو اتنا جھکا دیا کہ کجاوے سے لگ گیا حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ کی قدمت میں حاضر ہوا حضور تہ بند باندھے چٹائی پر آرام فرما رہے تھے چٹائی کے نشان جس میں پر صاف ابھرے ہوئے نظر آتے گھر کے ایک گوشے میں سیر دو سیر جو پڑے تھے اور دیوار پر چمڑا لٹکا تھا اس بے سرو سامانی اور فقر افلاس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے حضور نے میری آنکھوں کی نمی کو پہچان لیا فرمایا یا ابن قطاب تجھے کس چیز نے رلایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہ رہوں تو اور کیا کروں قیسر و کسرا تو تلائی تخت اور حریر و دیبا کے نرم فرش پر مزے اڑائے اور آپ خدا کے پیغمبر اور اس کے برگزیدہ ہوتے ہوئے اس حال میں بوری پر زندگی بسر کریں عمر فاروق کے جواب پر ارشاد ہوا ابن قطاب کیا تو اس پر رضامند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے واسطے آخرت قلم ہزاروں سطریں کاغذ پر منتقل کر چکا مگر محمد رسول اللہ کے کسی ایک وصف کی بھی پوری تصویر نہ کھینچ سکی لیکن اہل نظر اور ارباب ذوق کے لیے ان ادھورے قاقوں میں ہی بہت کچھ عبرت و بصیرت کے سامان مل سکتے ہیں دل میں درد اور طبیعت میں اخلاص ہو تو برگ و گل کو دیکھ کر عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اور ارباب بصیرت کے لیے گھاس کی ایک پتی بھی صحیح فطرت سے کم نہیں اور اس کتاب میں تو حقائق واقعات پیش کیے گئے ہیں ان واقعات میں صداقت ہے زندگی ہے اور جان ہے اب کسی کے دل کی آنکھیں بالکل ہی بے نور ہو گئی ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں مگر چشم بصیرت میں ذرا سی بھی روشنی موجود ہے تو در یتیم کو پڑھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا ایسی اور بس یہی زندگی حق و صداقت کا آخری معیار ہے رمضان کی اٹھائیسویں صبح تیرہ سو اڑسٹھ ہجری طلوع ہونے والی ہے نسیم سحری کے جھونکے محو کرام ہیں آس پاس سے قرآن کی تلاوت کی دل نواز سدائیں آ رہی ہیں اور ناول نگار صاحب القرآن پر درود و سلام بھیج رہا ہے رحمت اللہ عالمین پر سلام قاتم النبین پر سلام انسانیت کے محسن اعظم پر سلام اور عبداللہ کے در یتیم پر سلام